حول من الأحوال مقتحمي سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کے ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کے زخم کھا کے جس نے پھول برسائے سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا سلام اس پر جو فرش خاک پہ جاڑے میں سوتا تھا شریف پڑھ لیں گے اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا میرے محترم دوستو اور معزز بزرگوں اللہ مالک الملک کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالی نے وہ کامل دین عطا فرمایا کہ جس دین کے اندر کسی قسم کے کوئی شک و شبہات کی گنجائش اللہ تبارک و تعالی نے نہیں چھوڑی ایسا کامل دین کہ جس میں پیدائش سے لے کر قبر تک کے مسائل بتا دیے جا چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے کرم کا معاملہ یہ فرمایا کہ اس دین کی حفاظت کا ذمہ بھی خود اللہ نے لیا ہے کہ ان نحن لہو لحافظون فضون یہ قرآن پورا دین ہے تو اس دین کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا اللہ ہمارے کل ملک نے اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ قرآن کریم یہ وہ موضوع رکھتا ہے کہ جس موضوع کے لیے تمام انبیاء علیہ مسلاط وسلام پر آزمائشیں اور امتحانات آئے اور اس وقت کے گمراہ لوگوں نے انبیاء کو ستایا وجہ یہ تھی کہ تمام نبی اللہ کی توحید کے پیغام کو لائے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں کوئی مشکل کشاں نہیں کوئی حاجت روان نہیں کوئی بگڑی بنانے والا نہیں یہ بات وقت کے مشرکوں کو بہت بری لگی اور انہوں نے اس بات کے ماننے سے انکار کیا بعض لوگوں نے اقرار کیا بعض لوگوں نے انکار کیا جنہوں نے اقرار کیا دنیا آخرت میں کامیاب ہوئے جنہوں نے انکار کیا دنیا آخرت میں ناکام ہوئے اور اقرار کرنے والے کامیاب و کامران ہوئے آج جو ہے جس موضوع کو لینے کا ارادہ ہے وہ موضوع تقریباً آج سے ایک سال پہلے بیان کیا تھا اور پھر ذیل کے اندر اس موضوع کے متعلق باتیں آ جاتی تھیں لیکن الحمدللہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس موضوع کو شروع میں لیا جائے پھر آخر تک اسی موضوع پر بات ہو وہ موضوع مسئلہ حاضر اور ناظر کا ہے کچھ ساتھیوں کی فرمائش بھی تھی حالانکہ اپنا ارادہ تو صرف آج پندرہ بیس منٹ گفتگو کا تھا جس کی وجہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ پچھلا درس بھی میں نہیں دے سکا تھا طبیعت کی وجہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اس کو آگے پھیلانے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے خدا کی قسم اگر اللہ کی توحید کو پھیلاتے ہوئے اسی موقع پر روح کب سے انصری سے پرواز ہوتی ہے تو اس سے بڑی شہادت میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ انسان اللہ کی توحید بیان کر رہا ہو اور اس توحید کے بیان کرتے ہوئے اگر ایک تو آپ مجھے بتلائیں اس سے بڑی سعادت کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دین کی نسبت کو قائم دائم رکھے تو مسئلہ ہے حاضر و ناظر چونکہ ہر جگہ پر بحث لیے ہوئے ہے کہ اولیاء حاضر ناظر ہیں کہ نہیں ایک طبقہ کہتا ہے کہ نہیں دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ ہے انبیاء حاضر و ناظر ہیں کہ نہیں ایک طبقہ کہتا ہے ہیں دوسرے کہتا ہے نہیں آمینہ کی در یتیم فخر دو عالم سید الانبیاء محبوب کبریا رس العطیا شمس الدحا بدر الدجا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں یا نہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں بعض لوگ کہتے نہیں جو کہتے ہیں وہ بھی دلائل دیتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں وہ بھی دلائل دیتے ہیں اب ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک آتا ہے پریشان ہو کر کہ جی فلاں بھی تو قرآن سے دلائل دے رہا ہے اس نے بھی تو قرآن سے دلائل لیے اس نے بھی تو قرآن کریم کی آیت پڑھ کر ترجمہ کیا اور اس کی تفسیر بیان کی کہیں باہر نہیں گیا ہے تو اس سے ایک انسان پریشان ہو جاتا ہے ذہنی طور پر کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کس طرف جائیں وہ بھی قرآن سے بیان کر رہے ہیں یہ بھی قرآن سے بیان کر رہے ہیں اب دونوں قرآن سے مسئلہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک کا رخ دوسری طرف دوسرے کا رخ دوسری طرف دونوں اتنے متضاد ہیں اور دونوں متضاد اپنے بیانات ایک اس کتاب سے بیان کر رہے ہیں کہ جس کتاب کی سچائی میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے تو یہ پریشانی کیوں ہوتی ہے ایک اصول پتہ نہ ہونے کی وجہ سے اگر یہ اصول پتہ چل جائے انشاءاللہ کبھی بھی اس معاملے میں انسان کو پریشانی نہیں ہوگی کہ وہ بھی قرآن سے بیان کرتا ہے یہ بھی قرآن سے بیان کرتا ہے وہ بھی قرآن سے بیان کرتا ہے کہاں جائے یہ اصول میں پہلے بھی سلا و سلام کے موضوع پہ شاید میرے خیال میں ادھر بیان کر چکا ہوں کہ قرآن کریم ہو یا نبی علیہ سلاط وسلام کی حدیث ہو اس کو سمجھنے کے لیے سلف صالحین کے اوپر اعتماد کرنا ہوگا قرآن کریم کی ایک آیت ہے اب اس آیت کا ترجمہ اس آیت کی تفسیر نبی نے کیا کی ہے صحابہ نے کیا کی ہے تابعین نے کیا کی ہے تبا تابعین نے کیا کہی ہے اب جو بزرگان دین ایک قرآن کریم کی آیت کی تفسیر کر کے جا چکے اور میرے نبی کے گھر اس کی تشریح اس کی تفسیر آج سے کچھ عرصہ پہلے جو وقت کے اکابر اور بزرگان دین کر کے جا چکے تو یہی تفسیر اور یہی تشریح جو ہے وہ معتبر ہوگی سمجھ میں آ گئی بات اب ایک قرآن کی آیت کی تفسیر آج کا کوئی مولوی بیان کرے اور وہ اس طرح کی کرے کہ جو اکابر کی تفسیر سے بالکل متضاد ہو بالکل ضد میں ہو تو کیا آج اس کی پھر تفسیر مانی جا سکے گی سمجھ میں کوئی بات آ رہی ہے اکابر نے ایک آیت اس کو لیا اور اس کا ترجمہ اس کی تشریح ایک کی اور بعد والے لوگ آ کے بالکل اس کے خلاف تفسیر اور تشریح کریں اور اگلا قرآن اسے بیان کر کے اپنی تشریح کرے گا تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ ان کی تفسیر اور تشریح کو لیں گے یا اکابرین کی تشریح اور تفسیر کو لیں گے اگر کوئی یہ کہے ہم بھی قرآن سے بیان کرتے ہیں تم بھی قرآن سے بیان کرتے ہو دونوں کا قرآن سنو دونوں ایک ہی آیت سے ایک الگ مسئلہ بیان کرے گا دوسرا الگ مسئلہ بیان کرے گا پریشان آپ ہوں گے کہ ایک ہی آیت ہے اس سے اس نے الگ مسئلہ لیا اس نے الگ مسئلہ لیا تو میں جاؤں کہاں جاؤں وہاں کہ آپ دونوں کی تفسیروں کو لو کہ یہ کیا تفسیر بیان کر رہا ہے اور یہ کیا تفسیر اور دونوں کو تفسیر کو جمع کر کے اکٹھا کر کے سامنے کر کے رکھو اور پھر وقت کے اکابر کی تفسیروں کو ملاؤ جس کی تفسیر اکابر کی تفسیر سے متضاد ہوگی اس کو ختم کر دو اور جس کی تفسیر اکابر کی تفسیر سے ملتی ہوگی اس کو اپنے گلے اور سینے سے لگا لو عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا معتزلی تھا تو وہ تقدیر کے اوپر کوئی آیت رہنے لگا کہ دیکھو اس آیت سے تقدیر کا انکار ہوتا ہے حالانکہ ہم لوگ تقدیر کو مانتے کہ نہیں اللہ اسی عقیدے کے ساتھ اپنے پاس بلائے تو اس نے کہا دیکھو اس آیت سے تو سمجھ میں آتا ہے یہ بات یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس آیت سے تقدیر کا انکار ہوتا ہے تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا جواب یاد رکھنا پوری زندگی کام آئے گا انہوں نے کہا کہ یہی آیت نبی نے بھی پڑھی ہے صحابہ نے بھی پڑھی ہے تابعین نے بھی پڑھی ہے اس آیت سے کبھی انہوں نے تفسیر کا انکار نہیں کیا جب اس آیت کی تفسیر انہوں نے یہ نہیں کی تو جو تفسیر کرے گا میں تیری تفسیر کو نہیں مانوں گا وقت کے اکابرین کی تفسیر کو مانوں گا آج ایک آیت مثال کے طور پہ الم تارا کئی تھا سہلا ارب کا بھی الفیل اے نبی آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا اب اس سے بعض لوگ حاضر و ناظر مراد لیتے ہیں تو اب یہ دیکھنا ہے کہ وقت کے اتنے بڑے بڑے اکابر تیرہ سو صدیوں تک کسی نے اس آیت کے ذریعے سے حاضر و ناظر ثابت کیا اگر کسی کو معلوم ہو وہ کھڑے ہو کے بتا سکتا ہے بالکل اجازت ہے کسی بھی اکابر نے نہ نبی نے شاید کی تفسیر میں یہ بات بتلائی نہ صحابی نے نہ تابعین نے نہ تبا تابین نے سب سے بڑے مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی کے بعد یہ سب سے بڑے مفسر قرآن ہے صحابہ میں لیکن انہوں نے بھی کبھی اس آئے سے یہ تفسیر بیان کی تو بات میرا کچھ اصول آپ کو سمجھ میں آ گیا یہ میرا نہیں بزرگان دین کا اصول ہے کہ ایک آیت کی تفسیر ایک مولوی الگ دوسرا الگ بیان کر رہا ہو پریشان نہ ہو دونوں کی تفسیر کو لو پکڑو دونوں کی تفسیر سامنے رکھو یاد کرو اور پھر دونوں کی تفسیر کا موازنہ کرو اکابرین کی تفسیر سے جس کی تفسیر اکابر کی تفسیر سے ملتی ہوگی اس کو گلے سے لگا لو اور جس کی تفسیر اکابر کی تفسیر سے بالکل متضاد ہوگی اس کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے تو اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اتنے بڑے بڑے اکابر دنیا میں گزرے کسی اکابر کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نبی علیہ سلاد وسلام ہر جگہ موجود ہیں حاضر و ناظر ہیں پہلی بات یہ سمجھیں کہ حاضر و ناظر یہ کوئی اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے کہ انسان کی سمجھ میں نہ آئے میں یہ موضوع تقریباً آج سے پہلے تین چار دفعہ پہلے بھی بیان کی کر چکا ہوں اس میں یہ بات میں نے کہی اور انشاءاللہ شاء اللہ ہمیشہ وہ بات کیا کریں گے کہ آپ دیکھیں کہ جب حاضر و ناظر کا مسئلہ بیان ہوگا کہ جی نبی علیہ السلاط وسلام حاضر و ناظر ہیں کوئی اگر اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرے گا میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں آپ بھی اس موضوع پہ اگر کبھی تقریریں ان کی سن چکے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کبھی کسی مولوی نے یہ بات واضح طور پہ سمجھائیے کہ حاضر ناظر کہتے کس ہیں کبھی سمجھائیے نہیں سمجھا سکے گا کیوں اس کو معلوم ہے کہ اگر میرے مجمع میں ایک ہزار آدمی بیٹھے ہیں میں نے حاضر و ناظر کو واضح کر کے سمجھایا کہ حاضر و ناظر کہتے کس کو ہیں تو پھر جناب علی ہو گئی کہ اس کے بعد اگر ایک ہزار کا مجمع ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ سات سو اٹھ کے چلا جائے گا مولوی مجھے تیری بات سے اتفاق نہیں ہے لیکن کبھی بھی یہ تو کہیں گے حاضر و ناظریں اس آج سے پتا چلا اس حدیث سے پتا چلا اس عقلی دلیل سے پتا چلا اس نقلی دلیل سے پتا چلا ادھر سے پتا چلا ادھر سے پتا چلا کہ حاضر و ناظر بابا یہ تو بتا کہ حاضر ناظر ہے کیا چیز کہتے کس کو ہے یہ کیا چیز ہے لیکن یہ کبھی بھی نہیں بتائیں گے حاضر و ناظر مانا حاضر مانا موجود ناظر مانا دیکھنے والا کہ نبی ہر جگہ موجود بھی ہیں اور نبی ہر جگہ موجود ہو کر ہر چیز کو دیکھ بھی رہے ہیں حاضر و ناظر کا معنی نبی یہاں موجود نبی یہاں موجود نبی یہاں موجود نبی یہاں موجود موسا کالونی میں موجود لیپٹ آباد میں موجود گولی مار میں موجود نیو کراچی میں موجود سرجانی ٹاؤن میں موجود ہر گلی میں موجود ہر نکڑ پہ موجود ہر دکان پہ موجود ہر جگہ موجود یہ حاضر و ناظر کا معنی ہے یہ عقیدہ ہے باقاعدہ ان کا کہ کوئی جگہ زمین کی ایسی نہیں جہاں پر نبی نہ ہو ہر جگہ نبی موجود ہے ادھر موجود ادھر موجود جہاں میں یہاں تک لکھا میاں بیوی سوبت کرتے ہیں نبی وہاں بھی موجود ہوتے ہیں جب حاضر و ناظر کا معنی ہے تو پھر یہ عقیدہ تو کیا ان سے بعید ہے حق مفتی احمد یار خان کی لام نہیں دکھا سکے تو جو سزا دو کہ جب میاں بیوی صحبت کرے نبی وہاں بھی موجود ہوتے ہیں وہاں مانا موجود جہاں پر نبی فرماتے ہیں اور اکاجو کرامن کا طبین فرشتے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں حیا کی طرح حیا کی وجہ سے اس وقت وہ فرشتے بھی چلے جایا کرتے ہیں کہ جناب علی یہاں پر ابھی انتظاتی معاملہ ہے تو حاضر و ناظر کا یہ مانا آپ مجھے بتائیں آپ کا عقیدہ ہے کہ نہیں کہ اللہ حاضر و ناظر ہر جگہ موجود ہے تو ہر جگہ ہے کہ نہیں آپ باہر گلی میں کھڑے ہو اللہ ہے کہ نہیں ادھر کھڑے ہو اللہ ہے کہ نہیں ادھر کھڑے ہو اللہ ہے کہ نہیں ہر جگہ اللہ ہے کہ نہیں اب جو اگر یہاں پر کوئی ایسا ساتھی اگر ہو مثال کے طور پہ کہ جو نبی کو حاضر و ناظر مانتا ہو ایمانداری سے تصور کر کے ذرا آنکھوں کو بند کر کے یہ تو تصور کر کے کیا تیرے ساتھ نبی بیٹھے ہوئے ہیں میں یقین سے کہتا ہوں اگر ایمان ہوگا تو ان تیرا دل یہ کہے گا نہیں نبی میرے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے آپ مجھے بتائیں یہاں نبی بیٹھے ہوئے موجود ہے نہیں آگے جا کے آئے گا کہ کیوں نہیں ہے اور ہوتے تو پھر کیا ہوتا تو حاضر و ناظر کا یہ معنی ہے لیکن یہ معنی کبھی بھی نہیں بتایا جائے گا بتائے گا آپ مجھے بتائیں جو میں نے شروع میں دعویٰ کیا اگر یہ معنی بتائے گا تو ایک ہزار میں سے سات سو اٹھ کے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے بابا مولوی صاحب ہمیں تو آپ کے یہ عقیدہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم جہاں جہاں چل رہے ہوں نبی ساتھ میں موجود ہوتے ہیں ہم یہاں بیٹھے ہوں نبی موجود ہوتے ہیں کھانا کھاتے ہوئے بھی نبی موجود ہوتے ہیں ہر جگہ پانی پیتے ہوئے بھی نبی موجود ہوتے ہیں کوئی وقت کوئی گھڑی کوئی لمحہ کوئی ساتھ ایسی نہیں ہوتی کوئی جگہ ایسی نہیں ہوتی جہاں نبی موجود نہ ہو اب یہ عقیدہ رکھنا صحیح ہے یہ ہے حاضر و ناظر کا معنی جس کو کتابوں میں تو بیان کرتے ہیں لیکن اسٹیج پر ممبر پر محراب پر لاؤڈ اسپیکر پہ کبھی بھی بیان نہیں ہوگا اب اگر نبی حاضر و ناظر ہیں ہر جگہ موجود ہیں تو پھر یہ بات سمجھیں یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں جب نبی موجود ہیں نبی کی موجودگی میں کوئی اور امامت کرا سکتا ہے کوئی اور نماز پڑھا سکتا ہے خدا کی قسم میرے نبی کا مقام تو ایسا ہے کہ میرا کی رات جب بیت المقدس میں تمام انبیاء جمع ہوئے ہیں جبری علیہ السلام نے آزان دی ہے کسی نبی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ مسلح پہ آئے تمام نبی پیچھے ہے میرا نبی امام بن کر تمام انبیاء کا امام بن کے آ گیا امام موجود ہو آدم سے لے کر عیسا تک کسی پیغمبر میں یہ ہمت و نہیں کہ وہ مسلح پر آ سکے میری موجودگی میں خدا کی قسم ابراہیم جیسا مقدس پیغمبر بھی مسلح پہ نہیں آ سکتا خلیل جیسا مقدس پیغمبر مسلح پہ نہیں آ سکتا وہ تو بات کی بات آدم سے لے کر عیسا تک کوئی نبی بھی میری نبی کی موجودگی میں مسلح امامت پہ نہیں آ سکتا تو نبی کو حاضر و ناظر بھی مانتا ہے اس کے بعد پھر مسلح پہ بھی خود آتا ہے یہ ایک ایسی دلیل ہے جو ساری زندگی گلے میں پھنسی ہوئی ہے پھنسی ہوئی ہے کہ نہیں جب نبی موجود ہے نبی کی موجودگی میں کوئی امامت کرا سکتا ہے جلسہ ہو رہا ہوتا ہے صدر صاحب کوئی اور ہوتا ہے کوئی بلو ہوتا ہے تو کوئی بلو ہوتا ہے تو وہ اتنے سارے بلو بلو ہوتے ہیں تو وہ سارے جناب علی یہ جلسے کے اندر صدر ہوتے ہیں میرے نبی کی موجودگی میں کوئی اور صدارت کر سکتا ہے حاضر و ناظر مانتا میں گستاخیاں بتلا رہی حاضر و ناظر ان الدین یام ان رسول اللہ اللہ نے فرمایا کہ نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات ہو نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات ہو بات ہو نہیں کرنی اللہ اگر نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات کی تو ہوگا کیا فرمایا حبی تک عام ہو سکتا ہے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو مولوی حاضر و ناظر بھی مانتا ہے اس کے بعد نمبر پہ کھڑے ہو کے چیخ چیخ کے تقریریں بھی کرتا ہے نبی کی موجودگی میں آواز اونچی کر سکتے ہیں حاضر و ناظر بھی مانتے ہو پھر بیوی کے اوپر غصہ بھی کرتے ہو چیختے بھی ہو بچوں کو ڈانٹتے بھی ہو گالیاں بھی پھر لوگوں کو دیتے ہو پھر جب محلے میں لڑائی ہوتی ہے پھر آپس میں زورے بھی کرتے ہو اور حاضر و ناظر بھی مانتے ہو اگر نبی موجود ہے تو نبی کی موجودگی میں زور سے بولنے کی اجازت ہے کہاں پھر جاؤ گے نہیں بچ سکو گے یہ جب آیت آئی تھی تو ایک صحابی کی آواز فطری طور پہ کچھ زیادہ تھی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ بلا ایسا اللہ نے بنایا ہوتا ہے کہ آواز موٹی ہوتی ہے بڑھ جاتی ہے پوری جناب علی پھیل جاتی ہے آواز اونچی ہو جاتی ہے تو وہ صحابی نے اس آیت کے آنے کے بعد نبی کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا کہ میں وہاں نہیں جاؤں گا جب نبی علیہ السلام نے حاضر و ناظر کو پوچھنا پڑتا ہے کہ کہاں گئے وہ تو ہر جگہ موجود ان کے ساتھ بھی ہے نا تو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر ڈھونڈا پتا کیا تو پتا چلا وہ صحابی اس وجہ سے نہیں آ رہے وہ کہنے لگے میں ضرور آتا لیکن میں ڈرتا ہوں کہ نبی کے سامنے اگر میری آواز اونچی ہو گئی تو ایسا نہ ہو میرے عمل کہیں تباہ نہ ہو جائے اور خدا کی قسم راہ ملتی ہے شب میں تاروں سے اور ہدایت محمد کے یاروں سے یہ نبی کا یار ہے اگر اس کا عقیدہ ہوتا کہ نبی ہر جگہ موجود ہے وہ یہ بات کبھی نہ کرتے کہ میں مجلس میں اس وجہ سے نہیں جا رہا کہ میری آواز اونچی نہ ہو اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا تو وہ یہ سمجھتے میں دنیا کے جس کونے میں بھی جاؤں گا آواز اونچی نہیں کر سکتا کہ نبی وہاں موجود ہے لیکن یہ بات نہیں کی نبی کی نبی سے وہاں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ وہاں نبی نبی موجود ہوں گے وہاں نبی موجود ہوں گے وہاں زور سے بات کروں گا تو کہیں عمل تباہ نہ ہو جائے میرے یہ صحابی کا سیدھا ہے تو آ کر بجا بیان کی آ کر وہ اس وجہ سے نہیں آ رہے حضور نے اس کو کہہ دو آ جاؤ یہ عذر ہے یہ عذر ہے اس کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی تو وہ صحابی نے آنا چھوڑ دیا تھا اور تم حاضر و ناظر مان کے پھر اتنے زور زور سے چیخو چلاؤ بھی اور پھر گالی گلوچ بھی اپنے بچوں کو بھی ڈانٹو بیویوں کو بھی ڈانٹو اتنے زور زور سے گلے پھاڑ کر تقریریں بھی کرو بتاؤ ایمان باقی رہے گا مشرق کا ایمان تو ویسے بھی باقی نہیں رہتا اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے تیسری بات حاضر و ناظر مانا نبی کی ہجرت کا انکار ہوگا حاضر و ناظر مانا تو نبی کی ہجرت کا ہجرت کے میرے نبی نے ہجرت کی کہ نہیں کی کوئی میرے نبی کی ہجرت کا منکر ہو سکتا ہے نبی نے ہجرت <coughs> کی ہے اور ہجرت کہتے ہیں وطن کے چھوڑنے کو ہجرت کہتے ہیں وطن کے چھوڑنے کو یہ چھوڑنے کا لفظ یاد رکھنا ہجرت کہتے ہیں وطن کے مہاجر اس کو کہتے ہیں جو اپنا وطن چھوڑ کر آیا ہو اور جو وطن چھوڑے نہیں وطن میں موجود ہو وہ مہاجر اس نے ہجرت نہیں کی بابو اگر نبی حاضر و ناظر ہے تو پھر ہجرت کا کیا معنی بنتا ہے پھر تو یہ معنی ہے نبی مکے میں بھی تھے مدینے میں بھی تھے تو بتاؤ وہ تین دن مکے سے مدینے سفر کر کے جانے والی شخصیت کون تھی پھر اس کا مطلب ہے تیرے عقیدے کے مطابق نبی نے ہجرت نہیں کی ہے کیونکہ حاضر و ناظر تو کوئی جگہ نہیں چھوڑتا ہر جگہ موجود تو پھر میرے نبی مکے میں بھی موجود تھے حاضر و ناظر کا جب مانا لو تو یہ مانا ہوگا کہ نہیں کہ نبی مکے میں بھی موجود تھے مدینے جانے کے باوجود بھی مکے میں موجود تھے تو اب نبی کے وجود کو مکے میں مانو تو یہ ہجرت کا انکار ہوگا کہ نہیں نبی کو مہاجر کہنے کا انکار ہوگا کہ نہیں بات کو یہ سمجھ میں آئی ہے میں زیادہ وضاحت نہیں کر پا رہا اس لیے میری آپ کو شروع میں بات کہی کہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے <clears throat> بس صرف اشارے سمجھتے جاؤ ہجرت کہتے ہیں وطن کے چھوڑنے کو اب جب نبی نے مکہ چھوڑا نہیں تو پھر ہجرت بھی اور میرے نبی کی ہجرت کا انکار دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا اگر نبی کو ہر جگہ موجود مانو گے تو میراج کا بھی انکار ہوگا کیوں پھر وہ کون سی ذات تھی سبحان الذي اسرا بیلم منل مسجد الحرامی المسجد کہ اللہ نے کہا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات میں لے کے چلا مسجد حرام سے مسجد اقسا تک لے کے گیا تو جو ہر جگہ پہلے سے موجود تو لے کے جانے کا کیا معنی بنتا ہے مانا بنتا ہے بھائی اقسا میں بھی موجود مدینے میں بھی موجود مکے میں بھی موجود تو پھر معراج کا انکار ہوگا کہ نہیں ہوگا پھر ہم کہتے ہیں کہ نبی آسمانوں پہ گئے پہلے آسمان پہ گئے دوسرے آسمان پہ گئے چوتھے آسمان پانچویں ساتویں آسمان پہ گئے تو جو ہر جگہ موجود ہو تو مجھے آپ بتائیں یہ جانے کا پھر کیا معنی بنتا ہے پھر ہجرت اور معراج کا انکار ہوگا کہ نہیں اللہ نے معراج کا فلسفہ یہ بیان کیا ہے لینو ریا من مین آیاتی نا لینو ریا من مین محبوب معراج اس لیے کرواتا ہوں کہ تجھے اپنی کچھ نشانیاں دکھانی ہے لینو ریا من مین اپنی کچھ اپنی کچھ ادھر توجہ اپنی کچھ نشانیاں دکھانی ہے مجھے بتاؤ جو ہر جگہ موجود ہو وہ پہلے سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں تو پھر یہ دکھانے کا کیا معنی بنتا ہے تمہارے ایک حاضر و ناظر کے قیدے نے پورے اسلام کے عقائد کی بنیادوں کو ہلا دیا ہے اور دوسری بات شریف پڑھے میرے نبی عربی ہیں کہ اجمی ہیں عربی کے اجمی ہے عربی کے اجمی ہے اجمی نہیں ہے بلکہ عربی ہے نبی نے بھی فرمایا انی عربی ان جنت کا کلام بھی عربی ہے قرآن بھی عربی میں ہے اب نبی کیا ہے سمجھ گئے ہو کہ میں کہاں لے کے جا رہا ہوں نہیں سمجھو شاید نبی کیا ہے عربی ہے نبی جب پیدا ہوئے تو کہاں عرب میں پیدا ہوئے کہ عجم میں عرب میں ہوئے کہ اجم میں عرب میں ہوئے کہ اجم میں نبی مکے میں پیدا ہوئے یا کسی اور جگہ مکے میں اب نبی ابو طالب ابو عبد المطلب کے گھر میں پیدا ہوئے یا کسی اور کے گھر میں تو حاضر و ناظر کے لیے یہ جگہوں کی تخصیص کیوں ہو رہی ہے حاضر و ناظر کے لیے یہ جگہوں کی تخصیص کیوں ہو رہی ہے حاضر و ناظر تو ہر جگہ موجود ہوتا ہے اگر نبی کو حاضر و ناظر مانو گے تو پھر نبی کو عربی کے بجائے اجمی بھی مانو گے اس لیے حاضر و ناظر عرب میں بھی ہوتا ہے اجم میں بھی ہوتا ہے اللہ عرب میں بھی ہے اللہ عجم میں بھی ہے اگر نبی کو حاضر و ناظر مانو گے اجمی بھی مانو گے جب اجمی مانو گے نبی کی ذات کا انکار ہوگا نبی کے نصب کا انکار ہوگا نبی کے شجرے کا انکار ہوگا میرا چینا یہ ہے نبی عرب میں پیدا ہوئے اجم میں نہیں تھے تبھی تو عربی مانیں گے میرا چیزہ یہ ہے نبی مکہ میں پیدا ہوئے تھے کسی اور جگہ نہیں تھے تبھی تو مکی مانو گے میرا قیدا یہ ہے عبد المطلب کے گھر میں پیدا ہوئے کسی اور گھر میں نہیں تبھی تو پھر خریش کی نسل سے مانو گے اور ابھی ہے کہ نہیں ہے حاضر و ناظر کے لیے جگہوں کی تخصیص کیوں حاضر و ناظر کے لیے مقامات کی تفصیل کیوں ہر چیز کیوں عبد المطلب کے گھر میں پیدا ہوئے کہیں اور تو حاضر و ناظر ایک جگہ پہ ہوتا ہے خود بھی کہتے ہیں نبی مکے میں آئے مکے میں پیدا ہوئے عبد المتلد کے گھر میں پیدا ہوئے بھائی حاضر اور ناظر ہے تو وہ صرف مکہ اور عبد المترید کے گھر کی جو تفصیص ہو رہی ہے وہ تو پھر ہر جگہ ہونا چاہیے نا لیکن اصل بات یہ ہے جو حق ہوتا ہے خدا کی قسم وہ نہیں چھپتا وہ نہیں چھپتا حق بات تو یہ عربی اجمی والی بات بھی سمجھ میں آ گئی جی۔ کہ نبی عربی ہیں اجمی نہیں ہے اور عربی تب مانو گے جب حاضر و ناظر نہیں مانو گے اگر حاضر و ناظر مانو گے تو پھر یہ عربی اور اجمی ہونے کا انکار ہوگا دوسری بات قرآن کریم میں صورتیں ہیں کوئی صورت مکی ہے اور کوئی صورت <clears throat> کوئی صورت ایک صورت مکی دوسری صورت مدنی اب مکی کس کو کہتے ہیں جو صورت مکے میں آئی مدنی کس کو کہتے ہیں جو مدینے میں آئی تو حاضر و ناظر ہے نبی تو جب وہ سورت آئی ہے تو ایک ہی وقت میں وہ سورت پوری دنیا میں پھر نازل ہوئی ہے نہیں سمجھے بھائی نبی پوری دنیا میں ہے نا ہر جگہ ہے نا تو جب وہ سورت نبی پر آئی ہے تو در حقیقت وہ نبی پر جب آئی ہے تو نبی جب ہر جگہ موجود تو وہ سورت پھر ہر جگہ آئی ہے نہیں سمجھے وہ سورت ہر جگہ آئی ہے جب نبی ہر جگہ ہے تو وہ سورت جب نبی پہ آئی تو نبی جب ہر جگہ تو وہ سورت بھی تو مکی مدنی نہیں ہونی چاہیے اس سورت کا نام ہونا چاہیے دنیاوی پوری دنیا کی صورت ہے لیکن مکی ہے اس لیے کہ مکے میں نازل ہوئی مدینے میں نہیں تھے نبی مدنی ہے مدینے میں نازل ہوئی مکے میں نہیں تھے نبی اب جب حاضر و ناظر مانو گے تو مکی اور مدنی صورتوں کا بھی انکار ہوگا سمجھ میں آ گئی بات یہ بھی کہ نہیں چوتھی بات اور بات مجھے بتنا ہے میرے محبوب کو اللہ نے خدا کی قسم اتنا پیارا بنایا اتنا خوبصورت بنایا اتنا حسین و جمیل بنایا ساری دنیا کے حسن کو جمع کر کے ایک طرف رکھو نبی کی انگلی کے حسن کو دوسری طرف میرے نبی کی انگلی کے حسن کے برابر ساری دنیا کا حسن نہیں ہو سکتا میرے نبی جس گلیوں سے جاتے تھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی گلیاں بتاتی تھی یہاں اللہ کا رسول گزرا ہے کیوں اتنی خوشبو اتنی خوشبو کہ حضرت آمنا فرماتی ہے جب یہ میرا بیٹا میرے پیٹ میں تھا تو میرے جسم سے اتنی خوشبو آتی تھی کہ میری ساس نے مجھے کہا بیٹی اتنی تیز اتر نہ لگایا کرو تمہارے سسر سے محلے والے پوچھتے ہیں تمہارے گھر کہاں سے آتی ہے ہم نے آج تک اتنی تیز اتر اتنی خوبصورت اتر کبھی بھی نہیں سونگی تو اب آپ کے سسر کو بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یہ میری سانس نے لگا شرم کے مارے بتا نہیں سکتے کہ ہماری سانس نے لگائی ہے آپ اتنی تیز اتر کیوں لگاتی ہیں انہوں نے کہا سانس جی یہ اتر کوئی نہیں ہے میں نے کسی دکان سے نہیں خریدی میں نے کسی مکان سے نہیں خریدی مجھے کسی نے تحفہ نہیں دیا یہ دنیا کی اتر نہیں لگتا ہے کے آنے والی مہمان کی کرامت نظر آ رہی ہے ہاں۔ جب سے یہ بیٹا میرے پیٹ میں آیا ہے میرے جسم سے خوشبوؤں کے فوارے اٹھتے ہیں اور یہ بات نہیں میرے آنے والے مہمان کی کرامت یہ ہے جب میں پانی بھرنے کنو پر جاتی ہوں اور لڑکیاں میرے ساتھ ہوتی ہیں وہ ڈول کو کنویں میں ڈالتی ہیں تب پانی کو لاتی ہیں جب میں کنویں میں جاتی ہوں تو کنویں کا پانی میری قدموں میں خود آ جائے گا یہ میرے محبوب کی شان ہے کہ انہوں نے فرمایا اور فرماتی ہے کہ آپ کو امی جان یہ بات بتاؤں آپ حیران ہوں گی کہ مکے کے سخت پتھروں پہ جب میں چلتی ہوں مجھے پھولوں سے زیادہ نرم محسوس ہوتا ہے یہ میرے نبی کی شان ہے جہاں جہاں سے گزر گئے اللہ نے وہاں روشنیوں کے فوارے چھوڑ دیے اور میں کہتا ہوں خدا کی قسم آج بھی جو خوشبو روزے اقدس میں ہے دنیا کی کسی کی دکان میں نہیں ہوگی جو خوشبو آج بھی روزے انور سے آ رہی ہے وہ اللہ کی جنت میں بھی نہیں ہوگی آج بھی مدینے کی فضا میں جانے والے بتاتے ہیں کہ مدینے کی فضا میں عجیب خوشبو ہے کیوں نہیں سمجھے میں کہاں لے کے جا رہا ہوں جہاں نبی موجود ہو وہاں نبی کی خوشبو ہوتی ہے کہ نہیں یہاں ہے ہے ادھر تو لگانی پڑتی ہے اور نبی کے پسینے کی ترکیسی تھی کہ صحابہ جب نبی کو پسینہ آتا تھا صحابہ عطر کی شیشیوں میں اس کو محفوظ رکھتے تھے کہ جمعے کا دن آئے گا عید کا دن آئے گا لوگ دکانوں سے اتنے خریدیں گے ہم نبی علیہ السلام کے پسینے والی عطر اپنے کپڑوں پہ لگائیں گے اور پھر جب وہ صحابہ نبی کے پسینے کو اپنے کپڑوں پیتر کے طور پہ لگاتے تھے بڑے بڑے اتر فروش حیران ہوتے تھے کہ ایسی طرح تو ہم نے آج تک کبھی بھی نہیں سنگی ہے تو جہاں نبی ہوتے تھے وہاں خوشبوئیں ہی خوشبوئیں نبی کی ہوتی تھی کہ نہیں خدا کی قسم نبی آج یہاں موجود ہوتے جس جگہ ہر جگہ موجود ہوتے تو ہر جگہ سے میرے محبوب کی خوشبوئیں معطر ہو رہی ہوتی لیکن آ رہی ہے کیوں نہیں آ رہی کیوں نہیں آ رہی بتاؤ آپ بتاؤ کچھ کہہ رہے ہیں سارے بولے نا اگر موجود ہوتے تو خوشبوئیں آتی کہ نہیں لیکن خوشبوئیں اب روزے انور پہ خوشبو آتی ہے کہ نہیں کیوں آتی ہے وہاں موجود تو وہاں آج بھی خوشبو آ رہی ہے اور ایسی خوشبو کہ جو اللہ کی جنت میں بھی نہیں ہے یہ بات یاد رکھنا جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں میرے دل کا طواف کر کے دیکھ میرے دل میں حضور رہتے ہیں جنت اپنی جگہ خوبصورت جنت کا مقام اپنی جگہ لیکن جو مقام نبی کے روزے کا ہے وہ خدا کی جنت کا بھی نہیں ہے لوگ کہتے ہیں جنت کے دروازے کو دیکھ کے سکتا تاری ہوگا میں کہتا ہوں نبی کے دروازے کو دیکھ کے آج بھی سکتا تاری ہوتا ہے اللہ ہم سب کو زیارت کی توفیق نصیب تو جہاں نبی ہوتے تھے وہاں خوشبوئیں ہوتی تھی تو یہاں خوشبو تو پھر ہے بھی نہیں اور بولو اور سنو عقیدہ ہے کہ نبی کی قبر مبارک جس جگہ پر ہے جو جگہ میرے نبی کے جسم سے لگی ہوئی ہے جو جسم میرے نبی کے جو جگہ میرے نبی کے جسم سے ٹچ مس ہے جو مٹی کے ذرات میرے نبی کے جسم سے لگے ہوئے ہیں یہ مٹی کے ذرات عرش سے زیادہ بہتر ہیں یہ مٹی کے ذرات عرش سے زیادہ قیمتی ہیں یہ مٹی کے ذرات وہ مقام رکھتے ہیں جو عرش بھی نہیں رکھتا کیوں یہ جگہ کیوں اتنی بہتر ہے نبی یہاں پر نبی کا جسم یہاں پر سمجھ رہے ہو نا کہاں جا رہا ہوں نبی کا جسم یہاں پر مس ہے نبی کا جسم یہاں پر ٹچ ہے نبی کا مقام ہے یہاں پر نبی آج بھی یہاں ہے جب نبی یہاں ہے تو جس جگہ نبی ہے اس جگہ کو اللہ نے اج سے پیارا بنایا اور محمدی کالونی اج سے پیاری نہیں آباد اج سے پیارا نہیں گولی مار اج سے پیارا نہیں سرجانی ٹاؤن اج سے پیارا نہیں نیو کراچی آج سے پیارا نہیں برطانیہ آج سے پیارا نہیں انڈیا آج سے پیارا نہیں امریکہ آج سے پیارا نہیں پاکستان آج سے پیارا نہیں امریکہ آج سے قیمتی نہیں افغانستان آج سے پیارا نہیں کوئی زمین آج سے پیاری نہیں وہ زمین آج سے پیاری ہے جو نبی نبی کے جسم سے ٹچ ہے یہ ساری زمینیں حد سے پیاری نہیں ہے اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہاں نبی آرام فرما نہیں ہے یہاں نبی موجود نہیں ہے یہاں نبی کا جسم آج بھی ٹچ ہوتا خدا کی قسم محمدی کالونی میں نبی کا جسم میں منتر موجود ہوتا یہ محمدی کالونی کی گلیاں اللہ کے عرش سے زیادہ پیاری ہوتی نبی کا جسم اثر تھر آج نیو کراچی کی گلیوں میں ہوتا آج سرجانی کی گلیوں میں ہوتا یہ سرجانی اور نیو کراچی کی گلیاں اللہ کے عرش سے پیاری ہوتی لیکن یہ گلیاں عرش سے پیاری نہیں نبی کا روزہ یہ نبی وہاں موجود ہے اور یہاں موجود تیرا عقیدہ فاسد تیرا کیٹا گستاخی والا یہ تجھ سے میں پوچھتا ہوں تو بتا یہ گلیاں سے پیاری ہے کہ نہیں وہ گلیاں سے پیاری ہے کہ نہیں سرجانے کی گلیاں سے پیاری ہے کہ نہیں لکے کباب کی گلیاں سے پیاری ہے کہ نہیں تو بھی کہے گا نہیں ہے نہیں ہے اور کیوں نہیں ہے اور جہاں نبی موجود ہو اس جگہ کو تو اج سے پیارا نہیں کہہ رہا پھر تجھ سے بڑا گستاخ کوئی نہیں ہے نبی کو موجود بھی مانتا ہے اس جگہ اور پھر اس جگہ کو اج سے پیارا نہیں سمجھتا سمجھو نبی ہمارا عقیدہ ہے کہ اپنے روزے انور پر موجود ہیں تو الحمدللہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے وہ جگہ پھر اللہ کے عرش سے بھی پیاری ہے کیوں نبی وہاں موجود ہیں اور میرا پھر یہ بھی عقیدہ ہے اگر نبی اس گلی میں موجود ہوتے یہ باہر گلی میں موجود ہوتے تو یہ گلی بھی اللہ کے عرض سے پیاری ہوتی ہے مجھے بتائیں یہ بات صحیح ہے کہ نہیں حاضر و ناظر بھی مانتے ہو پھر ان گلیوں کو عرض سے پیارا بھی نہیں مانتے پھر تم سے بڑا گستاخ کوئی نہیں کہ نبی کے قدم جہاں لگ رہے ہو تم اس کو سے پیارا نہیں مانو پھر ہمیں گستاخ کہتے ہو جو یہ کہتے ہیں جہاں نبی کے جسم لگ جائے اللہ اس کو اللہ کے سے پیارا بنا دیتا ہے یہ آج اکلی دلائل پہ بات ہو رہی ہے سمجھ میں آ رہی ہے اور سنو ایک جگہ ایسی ہے آپ درود پڑھتے ہیں ایمانداری سے بتاؤ یہ درود کہاں جاتا ہے کہاں جاتا ہے افغانستان جاتا ہے کہ امریکہ یا انڈیا کہاں جاتا ہے شاہ باز جزاک اللہ مدینہ جاتا ہے یہ کہاں جاتا ہے حاضر و ناظر والے بھی یہی کہتے ہیں کہاں جاتا ہے مدینہ جاتا ہے ادھر کیوں جا رہا ہے بھائی یہ درود جو پڑھ رہے ہیں تو فرشتے لے کے کہاں جا رہے ہیں انڈیا میں سرجانی ٹاؤں گئے آج پتہ نہیں سرجانی کیوں اتنا یاد آ رہا ہے یہ پتہ نہیں آج عجیب بات ہے ہاں صحیح بات ہے تو یہ درود جاتا کہاں ہے کہاں جاتا ہے بولو ادھر کیوں جاتا ہے وہاں ہے نا تو جہاں ہے وہاں درود جاتا ہے سبحان اللہ ان اللہ درود کی اہمیت ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی وہ میرے نبی کا مقام ہے کہ جہاں موجود ہوتے ہیں خدا اس درود کو نبی تک پہنچاتا ہے نبی کو نہیں بلاتا اور آج عاشق کہتا ہے نبی ہمارے گھر پہ آتے ہیں خدا تو درود کو وہاں پہنچاتا ہے محبوب آپ یہاں آرام فرمائے میں دنیا کے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دوں گا جہاں آپ کو امتی درود پڑے گا وہ آپ تک پہنچائے گا آپ کو لینے کے لیے کہیں نہیں جانا پڑے گا آپ یہاں آرام فرمائیں خدا کا قرآن نبی کے پاس آتا تھا جہاں جہاں نبی جاتے خدا کا قرآن والا جاتا تھا حصول وہی میں موسا تور پہ پہنچے عجب بات ہے جو وہی تیرے حضور میں پہنچے قرآن نبی کے قدموں میں آتا تھا قرآن وہی نبی کے پاس آتی تھی اور آج عاشق کہتے ہیں نبی ہمارے پاس آتے ہیں اس لیے ہم نواب کے بچے ہیں ہاں نواب صاحب ہیں ہم کیوں ادھر جائیں خود آتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہو چراغا سنا ہے آپ ہر کے گھر تشریف لاتے ہیں تو جو تشریف لائے وہ حاضر و ناظر ہوتا ہے کبھی یہ کہا ہے اللہ تشریف لاتا ہے کبھی یہ کہا ہے کہ اللہ ہمارے جلسے میں آ جاتا ہے یہ کرسی خالی رکھنا چاہیے جی، ابھی نبی آنے والے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں ابھی دیکھو کھڑے ہو جاؤ جلسہ ختم ہو گیا ابھی کھڑے ہو جاؤ جلدی سے جی نبی آنے والے پھر کھڑے ہو کے سلام نبی کو اپنی مرضی سے بلواتے ہیں جلسہ ایک گھنٹے کا ہوا ایک گھنٹے بعد بلوا لیا جلسہ شہری کے وقت ختم ہوا شہری کے ٹائم بلا لیا دو گھنٹے بعد ختم ہوا دو گھنٹے بعد بلا لیا یعنی ان کی مرضی پہ موقوف ہے کہ نبی آتے ہیں یہ جب بلانا چاہے اس وقت آتے ہیں اور کہتے ہیں نبی آ رہے ہیں نبی ہماری مجموعے میں آ جاتے ہیں مولانا اللہ رسے تھے عقل کھسے اللہ ناراض ہوتا ہے کل چھینتا ہے تو یہ جب حاضر و نازر ہے پہلے سے موجود ہے تو یہ آنے کا کیا مانا بنتا ہے کہ آ جاتے ہیں کبھی یہ کہ اللہ آ جاتے ہیں کیوں دل سے نکلا ہے نا یہ قیدا قرآن سے نکلا ہے نا یہ قیدا کہ وہ ہر جگہ موجود ہے تو آپ عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں تو پتا چلا گستاخوں کے گھر نہیں آتے میں خود کہہ رہے نا یقین کرو حق بات جو ہے چھپتی نہیں تبھی تو لاؤڈ اسپیکروں پہ بھی حق بات گونجتی ہے ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں ہوا کو کہتے ہیں ہوا مصطفیٰ سے کہنا حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں اور موجود ہے تو حاجیوں کو سلام دے کے بھیجنے کی کیا ضرورت ہے بابا اے سب مصطفیٰ سے کہنا ہوا کو کہتے ہیں نبی کو سلام پہنچانا اور کیا بات کوئی کہہ گیا کہ تو جب سلام پڑتا ہے تو تیرا سلام ہوا کے حوالے ہوتا ہے کہ اے ہوا نبی تک سلام پہنچا دینا اور ہم جب درود پڑتے ہیں اللہ روم صلی کہتے ہیں اللہ میرے دشمنوں کا درود ہوا کے حوالے ہے اور اللہ میرا درود تیرے حوالے ہے کل قیامت میں جمع ہوں گے انشاءاللہ جب تیرا بھی درود لینے کی باری آئے گی میرے بھی درود کی باری آئے گی اللہ کے سامنے سامنے کھڑے ہوں گے اللہ کچھ دروپ دیا تھا اللہ میرے سجن سے پوچھے گا تیرا دروپ کہاں ہے وہ کہے گا سبا کو دیا تھا ہوا کے حوالے کیا تھا مجھ سے پوچھے گا میں کہوں گا اللہ تیرے حوالے کیا تھا تو اللہ کے حوالے جو چیز ہوتی ہے خدا اس کی حفاظت کرتا ہے میرا دروپ جب اللہ کے حوالے یقین ہے کہ اللہ اس دروپ کی حفاظت کرے گا تو اللہ میرا دروپ دے دے گا جب ہوا سے پوچھا جائے گا اس نے تجھے دروپ دیا تھا تو نے مدینے میں پہنچایا کہ نہیں وہ کہے گی اے اللہ پہنچا دیتی لیکن تجھے میں نے نے تو مجھے الٹی سائڈ چلا کر مدینے کے بجائے کوئٹہ کی طرف لے گیا تھا نہ ہوا مدینے پہنچی نہ تیرا درود مدینے پہنچا تو اگر اللہ کے پاس درود کو دے دے اس کے حوالے کر دے تو انشاءاللہ حفاظت ہوگی اللہ اس نے مدینے کی طرف بھیجا تھا لیکن تو نے مجھے چلایا ایسا کہ میں انڈیا پہنچ گئی نہ میں مدینے پہنچی نہ اس کا درود مدینے پہنچا تو اے حاجیوں مصطفیٰ سے کہنا غم کے مارے تو بھائی میرا دوست یہاں پر موجود ہے تو میں اس کے علاقے میں کوئی جا رہا ہوگا اس کو کہوں گا اس کو سلام کہنا وہ کہے گا بابا تو سامنے ہے اسی کو یہاں پر دے دے ادھر جا کے کہ ادھر تو ہے ہی نہیں وہ تو دل سے حق بات نکلتی ہے بات یاد رکھنا چٹیاں مدینے ول پائیاں تیرے نہ دیا میں نے بھی ادیکا اون لائیاں تیرے نہ دیا چٹیاں مدینے ول پائیاں چٹیاں سمجھتے ہو چٹھی آج کل تو وہ چٹھی کے بجائے کیا آ گئی ہے ہاں تو چٹھیاں مدینے بل پائیاں تیرے نہ دیا تو جو ہر جگہ موجود ہے اس کو چٹھیاں پانے کی ضرورت ہوتی ہے ہاں اس کو خط لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے نہیں ہوتی بابا اس لیے کہ جو ہر جگہ موجود ہو اس کو چٹھیاں پانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور دیکھ وہ ہر جگہ موجود ہے جس ٹائم بھی کہے گا وہ تیری بات سنے گا اور صرف سنے گا نہیں عجیب بات ہے کہ تو نے اس کے بارے میں عقیدہ رکھا کہ وہ سنتا نہیں جو کہتا ہے بندے سننا تو بات کی بات ادونی تم نہیں لکھم تو مجھے کہے گا تو مجھے پکارے گا سننا تو بات کی بات ہے میں تیرے سننے کے بعد جواب بھی دوں گا جواب بھی دوں گا اے بندے تو پکار تو صحیح تو کہتا الحمد للہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے میں جواب دیتا ہوں کہ فرشتوں میرا بندہ میری تعریفیں بیان کر رہا ہے جب کہتا رحمان الرحیم اللہ کہتے اسنا ابدی میرا بندہ میری سنا بیان کر رہا ہے جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین اللہ کہتے ہیں مسجد نہیں ابدی میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے ہر لفظ پہ خدا جواب دیتا ہے اور کیوں دیتا ہے قرآن میں کہا ادعونی استجب لکم جواب بھی دوں گا تو بات کہاں سے نکلی کہ چٹیاں مدینے بل پائیاں تیرے نہ دیا تو میں نے یہ بات کہی کہ ہم درود کہاں پہنچاتے ہیں کہاں ہمارا کیزا کیا ہے کہاں جا رہے ہیں فرشتوں کی قطاریں ہیں وہاں پر اللہ کی رحمتیں ہیں وہاں پر درود وہاں جاتے ہیں تو اس مدینے کی تخصیص بابا کیوں ہے یہ سوال بتاؤ کیوں ہے وہ تخصیص ادھر کیوں جا رہا ہے وہ اتنا آسان جواب آپ بتا نہیں پا رہے نبی وہاں ہے نا تبھی تو یہ سلام وہاں جا رہا ہے تبھی تو یہ سلام وہاں جا رہا ہے ایسے ادھر مدینے کے لیے روتے ہیں مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ جانا ہے مدینہ بابا جب تیرے قیدے کے مطابق تیرے پاس ہیں تو اتنا تڑپنے کی پھر کیا ضرورت ہے میں باری نہ آئے تو میں کیا کروں وہ مان جا کہتا کہتے نا مجھے ستر ہزار روپے تیری باری لگوا کے بتاتا ہوں پیسہ شیسا خرچ نہ آئے تو میں کیا کروں میں مدینے چلا میں مدینے چلا آج دس سال سے سننے بھی تک گئے ہی نہیں اگر پیدل بھی اگر چلتا تو ابھی تک پہنچ بھی چکا ہوتا لیکن چونکہ دل سے نہیں جاتا نا اور جاتا وہی ہے جس کو نبی سے سچی محبت ہو جس کا عقیدہ صحیح ہو ہاں ایک اور سنو حدیث میں آیا ہے لا خلون دجالا دجال قیامت تک مکے اور مدینے میں مکے میں بیت اللہ کی وجہ سے نہیں آئے گا مدینے میں نبی کے روزے کی وجہ سے نہیں آئے گا حدیث میں آتا ہے دجال قیامت سے پہلے آئے گا جبل عہد پہ کھڑے ہوگا اپنے ساتھیوں کو دیکھے گا ساتھیوں کو بلائے گا دور سے مدینہ نظر آئے گا مسجد نبوی نظر آئے گی اپنے ساتھیوں سے کہے گا وہ سفید محل جو نظر آ رہا ہے وہ احمد کا محل ہے وہ محمد کا محل ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن وہاں تک جا نہیں سکے گا نہیں جائے گا اس لیے کہ وہاں پر نبی ہیں وہاں پر اور مکے میں کیوں نہیں آئے گا کہ وہاں پر بیت اللہ ہے تو بیت اللہ کی وجہ سے مکے میں نہیں جائے گا اور جہاں نبی ہیں تو نبی کی وجہ سے مدینے میں نہیں جائے گا تو مجھے بتا دجال اور پوری دنیا میں جائے گا کہ نہیں جائے گا کہ نہیں کیوں جائے گا بابا ادھر کیوں جائے گا جب نبی ادھر بھی موجود ہے تو پھر ادھر بھی نہیں جانا چاہیے نا نہیں سمجھے میری بات اور جب ہر جگہ موجود ہے پھر دجال کہیں بھی نہیں جائے اس لیے جس جگہ میرے نبی موجود ہوں خدا اس جگہ کو فتنوں اور دجال سے محفوظ رکھتا ہے خدا اس جگہ کو دجال کی آمد سے محفوظ رکھے گا اگر نبی ہر جگہ موجود ہوتے کبھی خوراسان میں دجال نہ جاتا کبھی شام میں دجال نہ جاتا کبھی اور علاقوں میں دجال نہ جاتا کیوں جہاں نبی موجود ہوں گے وہاں خدا دجال کی آمد کو روک دے گا تو اور جگہوں پہ جائے گا کہ نہیں کیوں جائے گا اس لیے کہ نبی وہاں پر موجود نہیں ہے اب جب نبی وہاں پر ہر جگہ موجود ہوں تو اب مجھے بتاؤ دجال وہاں جا سکے گا یہ کچھ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں اب کیا نام ہے نبی علیہ سلاد وسلام کو ہر جگہ موجود مانو تو پھر اور کیا گستاخی ہوگی اور پھر یہ گستاخی ہوگی کہ نبی علیہ سلاد وسلام کے سامنے آپ کمیز اتار سکتے ہو لیکن گھر پہ آپ کمیز اتار کے سوتے ہو کہ نہیں بڑے بڑے بے ادب ہو نبی کو موجود بھی مانتے ہو پھر کمیز اتار کے بھی سوتے ہو پھر ٹانگے پھیلا کے بھی سوتے ہو اب کہیں گے اللہ بھی تو ہر جگہ موجود ہے یہ بات یاد رکھنا خالق نبی خا... اللہ خالق اور نبی اور خالق اور مخلوق برابر نبی کا مقام بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ بادت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر لیکن اللہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے اللہ کا مقام کیا ہے ہم اللہ کی نظروں میں ایک ہی بات ہے صحابہ کرام باقاعدہ شروع شروع میں جب اسلام لایا تو جب استنجے کے لیے بیٹھتے بالکل نزدیک ہو کر کپڑے اتارتے بالکل زمین کے قریب ہو کر اپنے جناب علی سطر کھولتے پوچھا گیا کیوں اس طرح کرتے ہو کہا اس لیے کہ اللہ سے حیا آتی ہے اللہ نے آیت اتاری محبوب کئی پردوں میں بھی آ جائے تب بھی میرے سامنے اسی طرح جس طرح بغیر پردوں میں ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف اس طرح کی بات ہے جی اللہ بھی تو موجود ہے پھر اللہ کے سامنے بھی نہیں تو الخالق اور مخلوق میں فرق ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے بات الگ ہے تم ہزار کپڑوں میں پہنو تب بھی اللہ کی نظروں میں اسی طرح ہے جس طرح تم بغیر کپڑوں میں اور دوسری بات اگر یہ کہو گے کہ جناب علی نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرو یہ گستاخی ہے تو کہیں گے کہ اللہ کے سامنے بھی تو اونچی آواز میں بات نہیں کرو نا اللہ بھی تو ہر جگہ موجود ہے تو پھر یاد رکھو وہ اللہ تیرے قرآن پہ قربان کا سوا منکم من اثر القولا ومن جہر بھی ومن ہوا مستقم بن لئی لی وہ سارے بم بن نہ اللہ نے کہا لوگوں آہستہ بولو یا زور سے بولو میرے نزدیک دونوں برابر ہیں تمہارا زور سے بولنا مجھے زیادہ نہیں سنائی دیتا تمہارا آہستہ بولنا مجھے کم نہیں سنائی دیتا تمہارے کم بولنے کی وجہ سے مجھے توجہ زیادہ نہیں کرنی پڑتی تمہارے زور سے بولنے سے مجھے توجہ کم نہیں کرنی پڑتی سبا امن کم سبا امن کم سبا امن کم برابر ہے اس بات میں کہ تم آہستہ بات کرو کہ زور میں بات کرو میرے نزدیک دونوں برابر ہیں جبکہ نبی کا مقام یہ ہے کہ نبی کے سامنے زور سے بولو تو وہ تیز سنتے ہیں آہستہ آواز میں بات کرو تو ان کو آواز آہستہ جاتی ہے یہ بات ہے کہ نہیں اور اگر نبی کے سامنے دونوں چیزیں برابر ہوتی ہیں آہستہ اور زور سے تو اللہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے نبی کے سامنے زور سے نہ بولو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اللہ کے سامنے تو زور سے بولو کہ آستہ برابر ہے زور سے بولنا اللہ کو تیز نہیں سنائی دیتا اب میں زور سے بول رہا ہوں تو آپ کو آواز تیز آ رہی ہے اور میں ہلکے بولوں تو آپ کو آواز ہلکے آئے گی اور نہیں آئے گی نہیں آئے گی ہلکی آئے گی ہلکی آئے گی لیکن اللہ کی نظروں میں دل میں بولو وہ لقد نہ لمو مان بس بھی نفسو بندے دل میں جو سوچتا ہے سوچنا تو بات کی بات آگے کیا سوچے گا وہ بھی سنتا ہوں وہ بھی مجھے پتا ہے ہاں تو زور سے بول کے آہستہ برابر ہے کس کے نزدیک لیکن نبی کے نزدیک دونوں برابر نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب پر کوئی سوال پوچھنا تو تو پوچھنے جی پانی تو پینے دو یار جزاک اللہ ساتھی نے سوال کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو درود میرے اوپر محبت سے کوئی پڑھتا ہے تو اس کا درود تو کوئی نفرت سے بھی درود پڑتا ہے بابا یہ ایک میں بتلا رہا ہوں میں بتلا رہا ہوں یہ جو سننا ہے نا یہ دور سے سننا یہ عقیدے کے متعلق ہے یہ کس کے متعلق ہے عقیدے کے متعلق ہے اور عقیدہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے اور صحیح دلائل سے ثابت ہوتا ہے یہ جو بات کی جاتی ہے کسی معتبر کتاب میں نہیں سیاح ستہ کی کسی کتاب میں بھی یہ حدیث نہیں اور جس موضوع کتاب کے اندر یہ حدیث ہے اس حدیث کا شیعہ ہے تو جس حدیث کے راوی ایسے ہوں اور جو حدیث کسی کتاب میں نہ ہو تو وہ حدیث عقائد کے اندر نہیں چلتی جس طرح یہ حدیث بعض لوگ پیش کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری کہ اللہ نے سب سے پہلے نبی کا نور بنایا سیاہ ستہ جو حدیث کی بالکل معتبر اور صحیح کتابیں ہیں یہ کیا نام ہے اس پوری سیاہ ستہ کی کسی ذخیرے میں یہ حدیث نہیں ہے جبکہ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے اول ما خلق اللہ القلم اللہ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا اب یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے موضوع کہ اول ما خلق اللہ نوری اس حدیث کا ابھی جہاد پر مبنی ہوتی ہے موضوع حدیثیں ہوتی ہیں ضعیف حدیثیں ہوتی ہیں اور عقیدے کے اندر خبر واحد صحیح حدیث بھی قابل قبول نہیں ہے احمد رضا خان نے بھی اپنی کتاب غالباً احکام شریعت میں اصول لکھا ہے کہ عقیدے کے اندر خبر واحد ایک حدیث کی قسم ہے وہ خبر واحد حدیث بھی قابل قبول نہیں ہے اور خبر واحد حدیث وہ ضعیف اور موضوع حدیث سے کئی گنا بڑی ہوتی ہے تو یہ جو یہ جو حدیث ہے کہ جو محبت سے پڑھتا ہے یا جو جمعہ دن پڑھتا ہے اس کا درود میں خود سنتا ہوں اس کی صنعت قیامت کی صبح تک کوئی صحیح ثابت نہیں کر سکتا کوئی بھی نہیں ثابت کر سکتا کہ اس کے تمام راوی صحیح ہوں یا یہ حدیث ضعیف نہ ہو ایک خبر واحد حدیث سے عقیدہ ثابت کرنا صحیح نہیں تو موضوع حدیث سے عقیدہ ثابت کرنا کہاں سے صحیح ہے اس طرح تو جعلی حدیثیں تو بنائی گئی ہیں موضوع حدیثیں تو بنائی گئی ہیں تو یہ حدیث کسی بھی جگہ سے ثابت اور کسی بھی معتبر روایت سے ثابت نہیں ہے تو سننا اور صحیح حدیث میں کیا ہے جب دو حدیثیں آپس میں ٹکرائیں اب دیکھو اول خلق اللہ القلم کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم بنایا یہ حدیث ہے نبی بخاری میں بھی اور کہاں ہے مسلم میں بھی اب بخاری اور مسلم امت کی معتبر کتابیں ہیں کہ نہیں اب ایک یہ حدیث دوسری حدیث اسی کے ٹکر میں آ گئی اول ما خلق اللہ نوری کہ اللہ نے سب سے پہلے میرا نور بنایا اب دو متضاد حدیثیں ایک میں آیا کہ سب سے پہلے قلم بنایا دوسری میں آیا کہ سب سے پہلے میرا نور بنایا اب جب دو حدیثوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو جو حدیث صحیح ہو معتبر کتابوں میں ہو تو اس کو لینا چاہیے کس کو اس کو لینا چاہیے اب مجھے بتائیں قلم والی حدیث کو لیں یا اس عبد الرزاق شیعہ والی حدیث کو لیں قلم والی جو بخاری میں بھی اور مسلم میں اور نور والی حدیث نہ بخاری میں نہ مسلم میں نہ ترمیزی میں نہ ابن ماجہ میں نہ کسی بھی سیاست کی کتاب میں نہیں اور یہ بات یہ بھی سیاست کی کتاب میں نہیں کہ میں خود سنتا ہوں جبکہ یہ حدیث باقاعدہ آپ کو بخاری مسلم سیاستہ کی کتابوں میں ملے گی کہ ان نل ملا اکٹا سیاہین کہ کے زمین میں کچھ فرشتے ایسے ہیں جو سیر و تفریح جو سیر کرتے رہتے ہیں یو بلغنی امتی السلام میرا بندہ میرا امتی جب سلام پڑتا ہے درود پڑتا ہے وہ فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں یہ باقاعدہ صحیح حدیث میں تو اب یہ جو حدیث کہ فرشتہ مجھ تک درود پہنچاتا ہے یہ صحیح روایت میں اس کے رابی بھی صحیح اور یہ حدیث نہ سیاستہ میں ہے نہ کسی جگہ کو خود سنتا اب جب دو حدیثوں میں آپس میں ٹکرا ہوا تو کون سی لیں گے تو ہر حدیث یہ حدیث کے ماہر سمجھتے ہیں یہ بات یاد رکھنا ہے ان کی جتنی احادیث ہوتی ہیں ساری ضیاف پر مبنی ہوتی ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے کتاب لکھنے کی توفیق دے میرا ارادہ ہے اساس بریلیت کے نام پہ کتاب لکھنے کا تاکہ پتہ چلے کہ ان کے دلائل کیا تھے اور پھر اس کی حالت کیا ہے کہ وہ کہاں سے ثابت ہے وہ کہاں سے ثابت ہے اور وہ حدیث کہاں کیسی ہوتی ہے کہاں سے ثابت ہے کہ نہیں اپنی طرف سے بنائیے موضوع ضعیف ہے یہ باقاعدہ حدیث کی قسم ہے میری بھی اللہ ہی کافی ہے حسبی اللہ یہ قرآن کریم میں ہے اور وہ جو حضرت سدھی صدیق رضی اللہ نے فرمایا تو وہ یہ تھا کہ جب فرمائے کیا فرما میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ حاجت روا مشکل کی یہ کہ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی مانوں گا تو اللہ اس ماننے کی وجہ سے ہی میرے لیے کافی ہو جائے گا یہ ماننا ہی میرے لیے کافی ہوگا سمجھ میں آ گئی بات اس سے وہ حاجت روا والی بات نہیں آتی ہے بابا جس موضوع پہ بات ہونا اس موضوع پہ بیان ہونا چاہیے یہ تو یہ تو دس محرم کا کہاں سے آ گیا دس محرم کو بریلوی کہتے ہیں کہ کاروبار بند کرنا چاہیے کرو بابا ہمیں تو فائدہ ہوگا کہ تمہارا نقصان ہے نبی اس کی کیا تفصیل آپ کو اصول کہ جس موضوع پہ بیان ہو اسی موضوع پر سوالات پوچھے جاتے ہیں اور باقی موضوعات پہ سوال جب پوچھیں گے تو بالکل معمولی اور سرسری جواب ملے گا وہ بھائی نے جو سوال پوچھا وہ موضوع کے متعلق تھا اور یہ تین پرچیاں تینوں موضوع کے ہٹ کے حضرت آپ ایگری ہو گئے سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی کلمے کا معنی پوچھ رہے ہیں آپ بائیس سال کے ہو گئے کلمے کا معنی نہیں آتا خیر آتا تو ہے ان کو لیکن وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بعض لوگ حاضر ناظر کی دلیل دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ کے رسول تو ہیں کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے بالکل ہے قیامت کی صبح تک ہے تو کہتے ہیں ادھر ہیں آ گیا تو ہیں تو بھائی ہیں ادھر ہیں تو حاضر و ناظر ہیں تو ہیں آنے کی وجہ سے حاضر و ناظر یہ تو دلائل ہے نا نہ قرآن نہ حدیث بس اکلی گھوڑے دوڑا یہ تو دلائل ہیں اسی وجہ سے میں نے کہا دعا کرو اساس بریلی پر ایک کتاب اللہ لکھنے کی توفیق دے یہ جناب علی دلائل ہیں اس طرح کے دلائل سے عقیدہ ثابت ہو رہا ہے عقیدے کے لیے اللہ نے یہ اتاری ہے اس سے عقیدہ ثابت ہو ہیں آیا تو وہ حاضر ناظر پاکستان کے صدر جنرل پرویز مشرف ہیں دیکھو بھائی کہاں ہے ادھر آ جائے تو مولوی چھوڑیں گے کہاں ہے اسلام آباد نبی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں کہاں ہیں مدینے میں ہے وہیں رہنے دو ہر جگہ نہ بلاؤ تنگ نہ کرو ادھر آرام کرنے دو ہاں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق دے دل سے دعائیں کیا کرو تمام مسلمانوں کے لیے ہاں جی آپ بھی کچھ پوچھ رہے ہیں سعید بھائی ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ آ جائیں ہاں جی کوئی پوچھیں جلدی سے ٹائم بھائی گرمی تو ہے لیکن گرمی تھوڑی سی برداشت کریں گے انشاءاللہ اگلے اتوار سے کوشش کریں گے درس کا سلسلہ اوپر کریں بات ہمارے یہاں باقاعدہ سلسلہ ہے کہ جو ساتھی داڑھی کا ارادہ کرتا ہے پھر اس کے لیے دعا بھی ہوتی ہے اللہ استقامت کی توفیق دے اسی داڑھی کی خوشی میں حضرت کی ٹوپی ہماری سے قبول کر لیں پہن لو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان توفیق نصیب فرمائے اچھا میں اونچی آواز میں آپ مجھے بتائیں ابھی چلے گئے تھے آنا چھوڑ دیا ان کو نبی نے اجازت دی کہ نہیں دی کہ تم آ جاؤ تمہارا عذر ہے نبی نے تو اس آزان کی اجازت بھی کس نے دی ہے اللہ نے کہا نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرو آزان کا نہیں بولا ہے آزان کا عبادت کا نہیں بولا ہے اونچی آواز میں چیخو نہیں چلاؤ نہیں اور اذان چیخنا چلانا نہیں ہوتا آزان پڑھنا ہوتا ہے قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں باقاعدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اونچی آواز میں قرآن کریم نہیں پڑھ لیتے نبی کے سامنے وہ بات کرنے کا مسئلہ ہے کدھر کی بات کدھر کا جوڑ لیں میری مستقل کیسٹ بھی ہے رضا خانی مذہب اور اس کا رد ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں ساتھی نے سوال پوچھا ہے ادھر جی السلام علیکم نبی پڑھتے ہیں السلام علیکم ارے کہ جب نبی موجود نہیں تو علی کا ایوہن ہن نبی کیوں کہتے ہو بھائی یہ بات یاد رکھنا یہ میرے نبی جب آسمانوں پہ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا محبوب کیا لے کر آئے ہو تو نبی نے ہماری دنیا کی تو کوئی چیز نہیں اللہ تین چیزیں ہیں اتحیات اللہ وسلبات میری قول کی عبادت بھی تیرے نام پر ہوگی میری بدن کی عبادت بھی تیرے نام پر اور میرے مال کی عبادت بھی تیرے نام پر اللہ نے کہا السلام علیک نبی اے نبی آپ پر سلامتی ہو اے نبی آپ پر سلامتی ہو تو یہ اللہ کی بات ہم یہاں دوہرا رہے ہیں اتحیات میں بیٹھ کے وہ واقعہ دہرا رہے ہیں تو اب اس واقعے کے الفاظ تو بدل نہیں سکتے نا دیکھیں حضرت موسا علیہ سلاط والسلام نے فرعون کو یہ کہا تھا کہ وہ ان لازن کا یا فرعون آؤں اے فرعون میں تیرے بارے میں یہ گمان کرتا ہوں تو اے فرون میں تیرے بارے میں یہ گمان کرتا ہوں اب یہی الفاظ قرآن میں ہے ہر مسلمان اس ٹائم یہاں پڑھتا ہے پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا تو کیا اس سے ہم مراد ناز اللہ یا کے آنے سے فرعون کو حاضر ناظر سے کہیں گے وہ ان لازن کا ادھر بھی کاف آ رہا ہے یا فرعون کہ فرعون میں تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے علمی کیسٹ گھر دکان نمبر پانچ فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فڈلوی ایریا کراچی فون نمبر چھ تین سات صفر آٹھ ایک تین